مہربانی جی یاد کیا آپ نے نہیں ہم تو بہت دنوں سے آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو اپنی محفل میں بلائیں شکریہ تو اپنے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے سب سے پہلے میرے ذہن میں آپ سے پوچھنے کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے ریڈیو پر اپنے فن کی ابتدا کلاسیکی موسیقی کے پروگرام سیکھی جی ہاں۔ مگر کچھ عرصے بعد آپ نے اسے چھوڑ کر غزل کی گائکی کو اپنایا تو اس کی جی۔ کوئی خاص وجہ جی اس کی خاص یہ وجہ کہ کلاسیکل ایک بیسیکل چیز ہے میوزک کے لیے جی تو وہ تو ایک آغاز بہت ضروری ہے آرٹسٹ کو اس فن میں آنے کے لیے وہ تو بچپن میں بڑوں نے یہی سوچا کہ صحیح مینوں میں جو گانا ہے وہ جی۔ یہی ہے اور اسے سکھایا جائے آواز اچھی تھی تو ریاض اور محنت خاصی کی جی۔ لیکن مجھے لائٹ کی طرف بھی بڑی اپنی سوچ میری لائٹ میوزک کی طرف تھی غزل غزلوں پہ بڑا شوق گانے کا اچھی غزل جو سننی فوراً اس کو مجھے ٹیون یاد فوراً یاد ہو جاتی تھی اچھا۔ اچھی یادداشت کے یہ بچپن میں اور پوری غزل کے شعر بھی یاد رہنے تو اس بات سے وہ بچپن سے یہ تھا خیال کہ لائٹ گانے میں بڑا ایزی فیل کرتے تھے حالانکہ یہ ایزی نہیں ہے یہ بھی مشکل ہی ہے جی۔ لیکن وہ اس وقت سوچ رہی تھی کہ یہ بڑا آسان اور خوبصورت سا انداز لگتا ہے گانے میں تو یہ کیوں نہ گایا جائے ہاں، اور اسی کو پھر جی اپنایا جب پھر موقع ملا تو میں نے پھر اس کی طرف پوری توجہ دی فریدہ جی پاکستان میں کلاسیکی فنکاروں کی میں سمجھتی ہوں کہ شروع سے ہی بہت کمی رہی ہے اور جہاں تک خاتون گلوکاروں کا تعلق ہے تو اب جی۔ جبکہ روشن آرا بیگم صاحبہ جی، کا جی۔ انتقال ہو چکا ہے جی اس فیلڈ میں کوئی دوسری خاتون نظر نہیں آتی تو جی ہاں۔ آپ اس سلسلے میں اپنے احساسات کچھ ہاں جی باقی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیلڈ میں اس وقت اب بہت خلا پیدا ہو گیا بیگم صاحب کے بعد ان سے یہ تھا کہ انہیں سنتے تھے تو یہ جی چاہتا ہوگا ضرور کلاسیکل آرٹسٹ بننے کے لیے یہ تمنا ہوگی کہ بھی گائیں اور کچھ سیکھیں ان تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کی آواز میں ایسی کشش اور ایسا انداز تھا کہ یہ گھنٹوں بیٹھ کے ان کی محفلیں سنی ہیں سب نے جو نہیں بھی سمجھتے تھے وہ بھی سنتے تھے اور جو سمجھتے تھے وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے تو اب یہ ہے کہ نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی اب جن کو شوق ہے ان کے لیے کوئی راستے ایسے نہیں بنے کہ وہ سیکھیں تو ان کی کمی کو اور ان کے جانے سے جو خلا ایک جی، پیدا ہو گیا ہے وہ خلا رہے گا جی فریدہ صاحبہ کلاسیکی موسیقی ہلکی پھلکی جی۔ موسیقی کے مقابلے میں عام لوگوں کے اندر بہت کم مقبول ہے اور آپ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ ہمارے کچھ گویوں نے جی۔ جس انداز میں اس موسیقی کو عوام تک پہنچایا اس نے بھی لوگوں کو بڑی حد تک اس فن سے بدل کر دیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے نہیں جی میرا نہیں خیال کہ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے گائک لوگ بہت اچھے ماشاءاللہ ان کا نام اور ان کا عروج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قدرت نے وہ جو ان کو مقام دیا وہاں قائم ہے اور اس سے آگے بلکہ ان کو لوگ چاہت سے اور بڑی عزت سے ملتے ہیں صرف یہ ہے کہ اب ہم بڑے گویوں کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتے جی نہ ہمیں کچھ کہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا اپنا ہر ایک آرٹسٹ کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے گانے کو وہ کسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر لائٹ پاپولر ہو رہا ہے تو ہم بھی ذرا سی لائٹ کی انداز دے کے لوگوں کو سنائیں بالکل اس کو آپ کہہ دیں کہ وہ بگڑ گیا یا کوئی لوگوں میں اس کی توجہ کم ہو گئی تو یہ وجہ وجہ نہیں توجہ صرف اس سے کچھ کم ہو گئی کہ اب وہ ماحول نہیں رہا ایسی محفلیں نہیں ہوتی آگے میوزک کانفرنسیں ہوتی تھیں جی۔ اس میں سب لائٹ بھی اور کلاسیکل بڑے بڑے آرٹسٹ سب آتے تھے اور وہ لائٹ کا اپنا ایک مقام رہتا تھا جی۔ اور کلاسیکل کی جب محفل شروع ہوتی تو وہ صبح تک بیٹھ کے لوگ سنتے تھے اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ لائٹ سے زیادہ کلاسیکل اپریشیٹ ہوتا تھا تو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھی ہم اگر نے سیکھا تھا تو اسے کیوں نہیں قائم رکھا فریدہ صاحبہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے تو اس سے مراد وہ استاد ہوتا ہے جس نے موسیقی کی بنیادی تعلیم دی ہو جی یعنی کہ بالکل ابتدائی دور میں جی بالکل یہ بتائیے کہ اس ابتدائی تعلیم کے بعد سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے نہیں جی تو سیکھنے کی تو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے کوئی نہ کوئی کمی یا فنکار میں وہ محسوس کرتا ہے اچھے لوگوں کو جب وہ سنے گا تو اپنے سے کوئی بہتر ان میں بات دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مجھ میں کمی ہے یہ میں کیسے حاصل کروں یا وہ سننے سے اپریشیٹ دلی دل میں کر کے اس کو اپنے ذہن میں لے کے پھر اپنے آپ کو ذرا سا کوشش کر کے آگے بڑھائے گا جی۔ پھر یہ تعلیمی ہوتی ہے نا جی کہ کسی بڑے فنکار کو سنیں اور اپنے میں وہ بات نہ ہو تو ظاہر ہے کچھ حاصل ہی کیا نا اگر وہ سوچ لے کہ میں نے یہ چیز خود بھی گانی ہے اسی سٹائل سے یا اس سے ہٹ کے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یا پھر اپنے استاد سے پوچھیں گے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی میرے استاد استاد خان صاحب عاشق علی خان صاحب مرحوم جی۔ پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور استاد امانت علی خاں اسی گھرانے سے وہ بھی امانت علی خاں جی۔ خاں صاحب اختر حسین خان صاحب یہ ہمارے استاد خانے میں سے ہیں اور اسی گھرانے سے ہم نے لیا جی تو کلاسیکل کی تو بڑی کافی دیر تک میری تعلیم ہوتی رہی اچھا تو اچھا یہ جو موسیقی کا جو فن ہے وہ آپ کے خیال میں خدا داد ہوتا ہے یا سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے سیکھ کر حاصل ہوتا ہے سیکھ کے حاصل ہوتا ہے جی خدا داد تو آواز ہوتی اچھی آواز جو اللہ کا بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ کسی کو دی دے جی اس کے بعد پھر اس کے جو اچھے راستے بن جائیں استاد اچھا مل جائے رہبر اچھا ہو صحیح دل سے سکھا دیں اور کچھ سیکھنے والا بھی وقت دے جی بالکل اور اس میں اتنی ہمت ہو ان سے سیکھنے کی اتنا وقت نکالیں گھنٹوں ریاض بیٹھنا ان کی خدمت کرنا جی۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے یعنی ڈانٹ ڈپٹ بھی ضرور بڑی بڑی جی مجھے تو آپ نے کھائی ڈانٹ ہاں ڈپٹ جی، اپنے استادوں سے ہاں جی بڑے یاد ہے جی تم بغیر مار کھائے یہ کام تو کوئی خاص واقعہ بڑا آپ کو یاد ہے سلسلے میں ہاں جی اکثر مار تو میں نے کھائی ہے اپنی شیرہ سے بھی اور استاد جی بھی وہ کسی وقت ان کے پاس کوئی چیز ایسی پڑی ہوتی تھی کوئی ان کو شوق تھا چھوٹی سی ان کے پاس ایسے ہی وہ لباس تو بہت اچھا پہنتے تھے کوٹ اور بریجز اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چھڑی بڑی خوبصورت سی جی۔ وہ ان کے پاس ہوتی تھی وہ کسی وقت غصے میں آ کے ایک چیز مجھے کہلا رہے ہیں اور میں نہیں ذہن میں میرے نہیں آ رہا ایک دفعہ جی، جی۔ کہلوایا دوسری دفعہ کہلوایا تو وہ بچپنا ہی تھا کہ توجہ میری بھی ہٹ جاتی تھی جی، کھیل کی جی، طرف ہاں۔ کاغذ پاس پڑا ہے اس کو اٹھا لیا گیا اب یہ میرے پر کیا اتنی بوجھل چیز مجھے سکھا رہے ہیں اچھا۔ تو میں چاہتی تھی کہ میں کھیلنے جاؤں یا میں نہ سیکھوں تو اس پہ وہ میری توجہ کو دیکھتے کہ یہ توجہ نہیں دے رہی ہے تو وہ ایک ہاتھ لگا دیا کرتے تھے آپ کان <laughs> بڑے اچھا۔ زور سے کھینچ دینا وہ ایک دم نیچے سر کو کر دینا وہ کان سرخ ہو جاتا تھا اور ایک دم آنکھوں میں آنسو تو ایسا نہیں کبھی کبھار آپ نے بالکل چھوڑ چھاڑ کے ایک دم سے بھاگ گئی ہاں، ہوں کہ بھئی میں نہیں سکھوں گی میں پھر میں رونا شروع ہو گیا تو گھنٹوں رو رہی ہوں اور نہیں میں نے کہا نہیں گانا پھر اس کے بعد تھوڑے سے پیار سے استاد کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ ڈانٹ بھی ہو اور پیار بھی ہو پھر تاکہ بچہ دونوں چیزیں ہوں تاکہ دل اس سے بالکل ہی نہ نام پر وہ بے توجگی زیادہ ہو جائے گی جی، جی۔ بچپن میں اتنی تعلیم یہ بڑی سخت قسم کی تعلیم ہے جی تو دل چڑھ گیا تو پھر بچہ سیکھ نہیں سکے گا تار بیگم جو ہیں وہ اس دور کی یقیناً ایک عظیم اس اس دور کی یقیناً عظیم گلوکارہ تھی جی ہاں یہ آپ کی خوش قسمتی کہ آپ ان کی چھوٹی بہن ہیں جی میں ان کی چھوٹی بہن اور آپ کی کی وجہ سے آج اس مقام پہ پہنچے وہ نہ اتنی انتھک محنت کرتی میرے ساتھ اتنی توجہ دی اور خود بھی مجھے سکھایا غزل کا انداز ان کی غزل ابھی بھی میں گاتی ہوں چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی جی۔ وہ انہوں نے اپنی اپنی ان کی فلم تھی عورت کا پیار جی اس میں انہوں نے گائی تھی آغا حشر صاحب نے انہی کے لیے وہ پکچر پروڈکشن کی انہوں نے خود اس میں ایکٹ کیا اور وہ غزلیات ہی تھی اس فلم میں ہم نے تو دیکھی نہیں لیکن جو وہ خود گاتی تھیں وہ ایک خاص سما بنتا تھا وہ سما تو ہم نہیں بنا سکتے چوری چوری ریدھر صاحبہ گانے کی اصطلاح میں ایک لفظ جو بڑا سنائی پڑتا ہے وہ ہے بے سورا گانا جی تو اس بے سورے پن کی وضاحت آپ کس طرح کریں گی کیا ہوتا ہے بے سورا پن یہ ہے کہ نہ سمجھی گانے میں کچھ سمجھ بوجھ نہ ہو کہ سروں کو نہیں سمجھ رہے کہ اچھا۔ جو سر دیکھ رہے ہیں سا سے لے کے سب تک بیچ میں پنچم دیکھ رہے ہیں جی۔ گندار کو اوپر کا سا اور انہیں یہ نہیں پتا کہ اوپر جا رہے ہیں کون سے سر پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کون سا سر دیکھ رہے ہیں تو اس میں آ کے پھر وہ بے سرے پن کا اچھا۔ اندازہ ہوتا ہے یہاں پر میں اگر آپ سے یہ فرمائش کی جائے کہ غزل سنائیے جو بے سری ہو یا ایک تان لگائیے بے جی۔ <laughs> تو یہ کام آپ کے لیے مشکل ہوگا یا آسان مشکل ہی ہوگا جی کوشش بھی کی جائے تو میرا خیال ہے اس وقت یا کسی وقت یہ کہیں کہ بے بسورا گائیں تو میرا خیال نہیں گا سکوں گی کوئی بھی اچھا آرٹسٹ یا جو سر کو سمجھتے ہیں جو کہ سر میں ہی گانا چاہیں گے وہ بسرا گانے کی طرف توجہ نہیں یعنی کہ اگر وہ بسرا گانا بھی چاہیں گے تو بھی وہ سر میں ہی گائیں گے وہ سوری میں گائیں گے گا نہیں سکیں گے اچھا یہیں پر ایک بات اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے اتنی اتنی اچھی شکل بھی آپ کو دی ہے پرکشش شخصیت ہے آپ کی تو اگر آپ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو کیا اتنی ہی مقبول ہوتی جتنی کہ آپ ہیں ہاں جی اس میں خوبصورتی کی میرا خیال ہے فن میں بات نہیں آتی کیونکہ جی۔ جہاں اللہ نے اچھی آواز دی ہو جی وہاں وہ جب آواز کا اثر سننے والے پہ ہوگا وہ پھر شکل اور یہ سب باتوں کو نظر انداز کر کے ان کے گانے کی انداز سے متاثر ہوں گے اصل چیز جو ہے وہ ہے اس کی خوبصورتی ہے گائے کی خوبصورتی ہے اس کے سارا فن ہی اس کی خوبصورتی کا بنیاد ہے یہ بتائیے آپ نے بے شمار شاعروں کی غزلیں گائیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی شاعر نے آپ پر غزل کہی ہو ایسا تو میں نے محسوس نہیں کیا لیکن جب کچھ غزلیں میں جو میں نے گائی ہیں وہ ان کی کمپوزیشن ایسی بنی کہ مجھے خود کو پسند اور اس کے بعد ایسا فیل ہوتا تھا گاتے میں کہ شاید یہ میرے لیے لکھی گئی کہ اتنے توجہ سے یا شوق سے یا جس طرح میں جی۔ دل سے گاتی ہوں گاتے وقت تو پھر دھیان اور کسی طرف تو ہوتا نہیں میرا پوری اسی طرف میرا پورا اپنے غزل گا رہی ہوں تو اس کے لفظوں کی ادائیگی اور سروں کو اور جو کمپوزیشن ہے جی۔ بندش جو ٹیون کی ہے اس کے پورے اتار چڑھا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور کوئی خاص میرے بات ذہن میں نہیں ہوتی تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بس وہ غزل آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے لیے تخلیق کی گئی میرے لیے تخلیق کی اور میں میں اسے گا رہی ہوں اور پورے میری سارے اس میں ذہن میں اسی کا اثر تو رہتا ہے اس وقت کو بتائیں گے وہ غزل اپنی گائی ہوئی آپ میری ہاں، غزل صوفی صاحب کی غزل ہے جی جو میں نے سب سے پہلے گائی غزلیں ان کی سب آرٹسٹ گاتے تھے لیکن جی۔ مجھے جو اتفاق ہوا گانے کا ریڈیو پہ وہ تشریف لے آئے لاہور میں جی انہوں نے جوائن کیا تھا اور کچھ ہم لوگوں کو چیزیں کہا تھا کہ لفظوں کا صوفی صاحب کو سنا دیا کریں کہ لفظ غلط نہ کہیں کوئی فارسی کی غزل یا اردو کا بھی تلفظ صحیح ہونا چاہیے جی۔ بعض وقت غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ صوفی صاحب کو تکلیف دی گی کہ آپ جوائن کریں آئیں وقت نکالیں تو پھر انہوں نے مجھے اپنی غزل دی یہ کیا کہ جہاں کو کرو وقف اس طرح یہ کیا کہ ایک دل کو شکیبا نہ کر سکو جہاں کو کرو اس طرح یہ کیا جہاں کو کرو وقف طرح یہ کیا کہ ایک دل کو شکے بانا کر سکو یہ کیا کہ ایک دل کو شکے بانا کر سکو یہ کیا کہ ایک جہاں ایسا نہ ہو یہ دل در جہاں کیا جان پھر ستم یہ کرم بھی کرو یا نہ کر سکو یہ کیا کہ ایک جہاں کو فریدہ صاحبہ ظاہر ہے کہ ریڈیو پر جب آپ نے قدم رکھا رکھا تھا تو اس وقت آپ جی۔ بالکل نہیں رہی ہوں گی بالکل اب تو ظاہر ایک طویل عرصہ ہو گیا زمانہ تھا جی اب تو ایک طویل عرصہ ہو گیا ظاہر اسٹوڈیو کو بھی اور بڑا شوق تھا جی ریڈیو سے وابستگی کے لیے مطلب پروگرام کے لیے اتنی وہ تھا دل میں ایک جذبہ کہ میں بھی جا کے گاؤں گی یا مجھے موقع ملے گا اس زمانے میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت جو کہ خاص اپنے فن میں عبور حاصل رکھتے ہوں بہت نہیں جب آپ نہیں آئی تھی ریڈیو پر اسی زمانے کی بات ہے جی۔ میرا بچپن کا زمانہ تھا تو بڑے بڑے لوگ وہاں اپنا پروگرام کے مطابق جو اصول تھے جی۔ یہ تھے نا کہ ہر ایک نہیں آ سکتا ریڈیو پہ وہی آئے گا جس کا کہ ایک کوئی کنٹریبیوشن ہو یا جو اپنے فن میں جی۔ کمال حاصل رکھتا ہو میوزک میں تو ہم لوگوں کو تو بچپن کا آغاز اور پھر میرے استاد کی نام کی وجہ سے ہمشیرہ وجہ سے مختار بیگم کی وجہ سے وہ ایک سب کو میرے میرے لیے ایک اچھا جذبہ تھا کہ یہ انہوں نے سیکھا ہے اور ان کو موقع دیا جائے اور کچھ مجھ سے کیسا لگتا تھا مائکرو فون اور اسٹوڈیوز شروع میں بالکل بڑا عجیب مجھے کہا گیا کہ گھبرانا نہیں جا کے بالکل اپنے کانفیڈنس سے گانا مائک کا کوئی خیال نہ کرنا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے تم اپنی تعلیم لیتی ہو جو گاتی ہو وہی ہاں، وہاں جا کے تم نے جیسے بہت سو استاد آئے ان کو سنایا جی۔ وہی وہاں بیٹھے ہوں گے افسران سب بڑے اور ان کو آپ نے جو راگ آپ کو یاد ہیں یا جو جو چیزیں آپ کو یاد ہیں آپ نے تو آپ گھبرائی نہیں بالکل جب پہلی بار آپ نے یہ میرے استاد نے ہاں جی یہ مائک کے سامنے تو پہلے نہیں گایا پہلے تو آڈیشن دی اچھا۔ سب بڑے افسر آ کے بیٹھے انہوں نے آواز سنی اور دوسری طرف سے آواز کو تو ایسے تو نہیں آپ کو پسینے آ رہے ہو ڈر لگ رہا ہو کام رہی ہو آپ نہیں یہ نہیں کیونکہ مجھے بچپن سے کانفیڈنس بہت ذہن میں تھا اچھی اچھی محفلوں میں آپ گا چکی میں گا اچھا۔ چکی تھی جی۔ تو کلاسیکل تو اس کی وجہ سے وہ گھر میں یہی انہوں نے کہا کہ بھی گھبرانا نہیں ہے مائک کو یہ نہ سمجھو کہ اس وقت تو مائک کا تو نہیں بات ہی وہ تو پروگرام جب ملا جی پھر ذرا خیال آیا کہ بھی اب آن ایئر جائے گا پروگرام تو تو پھر پھر کچھ تھوڑی ہاں۔ کیفیت تھی ذرا اس وقت جی بڑی محنت کی گانا میں بھولوں نہیں اور جو میں نے گانا اس کو کچھ کافی آٹھ دس دفعہ اس کو یاد کیا گیت اول تو زیادہ تر کلاسیکل کا ہی تھا میرا اچھا کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو کہ پہلی چیز کیا گائی تھی آپ نے سسارنگ سارنگ میگ اور شام کے راگوں میں تو یہ یہ کلاسیکل کلاسیکل انداز میں میں پروگرام تھے اس زمانے لائٹ کے آرٹسٹ بھی ماشاءاللہ بہت نام رکھتے تھے اچھا لائٹ کی چیز آپ نے کیا شروع میں گائی تھی لائٹ کی چیز تو ہاں غزل غالب کی غزل گائی تھی جی۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے اچھا جو شیخ ادا سے بزم ہاں۔ کیے ہوئے اچھا وہ ایسی کون سی غزل تھی جس کی جسے لوگوں نے سنا اور پھر آپ کی پہچان ہو گئی لوگوں کی غزل تھی یہی یار کو پہلی مرتبہ ذرا ایک میوزک کانسرٹ کا اہتمام کیا گیا تو اس میں پھر یہ مجھے کیونکہ بڑے بڑے کلاسیکل آرٹسٹ اس میں گا رہے تھے تو وہاں کلاسیکل کا تو اب گنجائش ہی نہیں تھی جی اور ان کے سامنے کیا ہم لوگوں نے گانا تھا تو انہوں نے کہا بھی یہ نئے آرٹسٹ ہیں ان ان کو لائٹ سی چیز دے دیجئے پانچ منٹ کا آئٹم ہے بڑی بات سمجھی جاتی تھی جی اس وقت پانچ منٹ کا آئٹم بھی ایک آرٹسٹ پرفیکٹ جونیئر فنکاروں کے لیے تو ظاہر ہے بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی کہ بڑے بڑے آرٹسٹوں میں پانچ منٹ بھی سر میں گا کے چلے جانا ہاں، تو ایک بڑا مارکا تھا تو آپ نے یہ میں نے یہ غزل مجھے ہمارے کمپوزر تھے نیاز حسین شامی صاحب جی تو وہ بڑا مجھے محبت سے اور بڑے پیار سے کہتے تھے یہ آئی ہیں ان کو اچھا گاتی ہیں آواز اللہ نے ان کو اچھی دی ہے ہماری بچی ہے اس کو ضرور لائٹ کی طرف بھی توجہ بیٹا تم دو اور گاؤ میرا تو پہلے ہی دل تھا کہ میں لائٹ گاؤں جی۔ تو پھر ادھر سے حوصلہ ملا کہ کمپوزر اچھے مل گئے اس میں باہر آ کے پھر جب اسٹیج سے نیچے آئے تو پھر لوگوں نے سب نے بڑی گا کے بھی شاباش تم نے بہت ہمت کے ساتھ گا کے آئی اور کمال بہت اچھا گائی جی۔ میں نے کہا جی نہیں کہاں اچھا گائی کہتے نہیں نہیں پھر یہ ہوا کہ وہ غزل کی ایسی مطلب سب کے ذہن میں وہ جی۔ کافی پاپولر ہوئی اچھا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لوگ گاتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے بڑا زور پڑ رہا ہو جس کی وجہ سے چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے جبکہ آپ کے یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے آپ جب گاتی ہیں تو مسکرا رہی ہوتی ہیں تو یہ محض اتفاق ہے اس کے لیے کوشش کرتی ہیں آپ کہ چہرہ ایسا ہنستا مسکراتے ہی رہے آپ کا گانے کے دوران بھی نہیں جی یہ تو میرے استاد نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھی گاتے میں وہ چہرہ نہیں بگڑنا نہیں چاہیے اور بڑا اپنے آپ کو چہرہ ایسا ہو کہ دوسرے کو دیکھ کے اچھا لگے تو کلاسیکل سے بھی نفرت ہو جائے اور تم سے بھی نفرت ہو جائے <laughs> ایسا مت کرنا یہی ایک اس میں خوبصورتی ہے گانے میں کہ آپ بڑا ایزی اپنے آپ کو حالانکہ مشکل کام ہے کلاسیکل جی بڑے ریلیکس موڈ میں گاؤ چہرہ بالکل کبھی ایسا ہوتا بھی تھا تعلیم میں مجھے کیا پتا کہ کیسے وہ فوراً ٹوک دیتے تھے کہ تمہارا آپ یہ گانے کا انداز چہرہ بگڑ گیا یہ گاتے میں آ کریں تو ادھر ادھر منہ تمہارا جا رہا ہے سیدھا کرو منہ اچھا۔ پہ چانٹا کا جانا پھر وہ اچھا۔ میری مشیرہ جب گاتی تھی وہ بھی بڑا خوبصورتی سے گاتی تھی تو وہ اچھا۔ دیکھتی رہتی تھی میں اس لیے بیگم اختر گاتی تھی وہ بھی بڑے اچھے انداز سے تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں ان کو اس کے اوپر عمل کیا فریدہ جی ابھی آپ نے بتایا تھا کہ گانا بڑا مشکل فن ہے ظاہر ہے اس کے لیے ریاض کرنا بھی پڑتا ہے اور اس میں خاصی طاقت جی۔ اور قوت صرف ہوتی ہے جی بڑا تو پھر خوراک پر تو یقیناً بڑی توجہ دیتی ہوں گی آپ بس جی توجہ تو بچپن میں جو ریاض کیا ہے سچی بات ہے وہی اب تک کام آ رہا ہے اتنا وقت تو اب نہیں دے سکے ورنہ تبھی تو آپ سے میں نے کہا کہ کلاسیکل اسی لیے چھوڑ بھی دیا اور کچھ لائٹ کا شوق بھی تھا کچھ اس میں محنت بہت درکار ہے کلاسیکل ہاں، میں اس لیے میں نے کہا کہ جی۔ کھانے میں کیا کھاتی ہیں آپ ظاہر ہے کھانے میں تو جی بچپن میں تو سارا کچھ ہی کھاتے رہے اچار اچھا۔ بھی کھائے ہیں سب کچھ کوئی پرہیز نہیں تھا کہ قدرت کی بات ہے بازی گلوں پہ افیکٹ ہو جاتا ہے بازوں پہ نہیں ہوتا تو آپ کا کس قسم کا گلا ہے متاثر ہوتا ہے ان کھٹی وٹی چیزوں سے نہیں اب تو خیر ذرا تھوڑا سا اتنا گائے ہیں کہ آواز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے پھر بھی بعض وقت ٹھنڈا ونڈا پانی پی لیتے ہیں جو نہیں پینا چاہیے زکام ہو جاتا ہے گلے میں ذرا خراش ہو جاتی ہے کچھ آواز ویسے ہی ریاض کی بچپن کی ریاض کی وجہ سے وہ ذرا ہے گلے میں کچھ ٹانسز کے افیکٹ تھے تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وغیرہ کرائیں تو کہا کہ نہیں وہ گلا بالکل خراب ہو جائے گا پھر گا ہی نہیں اچھا۔ سکیں تو بس ابھی آپ چھوٹی چھوٹی احتیاط بس چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں کبھی تو اچار جب نہیں کوئی گانا وانا میں سمجھتی ہوں کفتہ نہیں گانا تو اچار بھی کھا لیتے ہیں تو اچھا اگر یہ پتا چل جاتا کہ گانا نہیں گانا تو سب چیزیں کھانا سب چیزیں کھا لیتے تو جب اچھا۔ ٹھیک ہے کہ بالکل محفل اچھی ہے اچھے لوگوں نے وہاں آنا ہے اور بھی آرٹسٹ آ رہے ہیں جی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ذرا چار دن اچھا۔ پہلے ذرا پرہیز شروع ہو جاتا ہے تاکہ آواز اپنی فارم میں آ جائے آواز ٹھیک ہے اچھا ایک گانا ہوتا ہے کمپوسٹ جی۔ اور ایک کھلا کھلا گانا گانا جی تو وہ لوگ جو گاتے ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا ہر ایک گانا ایک ہی جیسا ہوتا ہے مسا ایک ہی جیسا سنائی پڑتا ہے تو یہ صحیح ہے نہیں جی ایسے تو نہیں تو میں بعض وہ آپ سے میں نے کہا نا کہ اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے آرٹسٹوں کا تو کھلا جو گانا گاتے ہیں وہ اب غلام علی جی گا رہے ہیں مہندی حسن صاحب نے کھلا گانا گایا جی اور کمپوز آئٹم بھی گاتے کمپوز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تک میوزک ڈائریکٹر نے کہہ دیا یہ جگہ آپ نے کہنی ہے جی۔ یہاں سے آگے نہیں جانا وہ ردم کا اور ایک آرکیسٹرا کا سیٹ کیا ہوتا ہے ٹائمنگ جی۔ اس کے لیے کمپوز آئٹم ہو گیا تو بس وہی گانا وہ جب محفل میں گاتے ہیں تو اس کو کئی طرح سے سروں میں راگ میں جو بھی کھماچ میں لے لیں یا پیلو میں گا رہے ہیں یا کوئی ایمن میں کمپوزیشن ہے جی۔ تو پھر وہ ایمن کے سروں کو بڑھیں گے لفظ کہیں گے پھر اس کے جی۔ بعد پھر لے کو دیکھیں گے پھر اس کو کھلا کہہ دیتے ہیں گانا اچھا ایک تو گانے کی پرفارمنس یہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں گائیں ہاں جی۔ دوسری یہ کہ آپ موسیقی کسی محفل میں غزل سرا ہوں جی تو ان دونوں پرفارمنس میں کیا فرق ہے اسٹوڈیو میں بھی وہ ٹائمنگ کی پابندی کہ جی، چھ منٹ گانا ہے تو چھ منٹ میں پھر آپ نے جو آپ میں کچھ گلے میں آپ کے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی ہے آرٹسٹ پہ تو وہ پھر اس چھ منٹ میں بھی کچھ تھوڑا بہت اپنا انداز الگ دکھا کے یا جو بھی کمپوزیشن ہے گا کے جی، داد لے گا جی تو باہر محفل میں پھر وہ اپنی مرضی سے گاتا ہے جتنی دیر مرضی ہے غزل کو بیس منٹ گا لیں جی جیسا موڈ بن گیا تو غزل بڑھتے گئے سر لفظوں کو دوبارہ شعر کو کہا پھر کہا اس طرح سے پھر وہ بیس منٹ تک غزل ہو جاتی وہ غزل کیا ہوئی کہ راگ ہی ہو گیا جی تو اسٹیج پر یہ جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی کامیابی کے لیے گائکی کے ساتھ ساتھ جی تو جو آرٹسٹ کا اپنا اپیرنس ہوتا ہے اس وہ اہمیت رکھتا ہے اس میں ہاں جی اہمیت تو رکھتا ہے کہ آرٹسٹ کی شخصیت ہو تو پھر اور بھی اس کی پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا ہے نام ہو لوگ چاہیں اور پھر اس اشتیاق سے آئیں ان کو سننے کے لیے تو پبلک ان کے نام سے آتی ہے یعنی کہ یہ ظاہری جو اپیرنس ہے خوبصورتی ہے وہ بھی اہمیت رکھتی ہے اسٹیج پر پر جب اسٹیج کوئی پرفارم کرتا ہے ہاں یہ بھی یہ بھی خوبصورتی ساتھ ہے جی گانا اگر تھوڑا سا ہے تو اگر آرٹسٹ بہت خوبصورت ہے وہ اور دل چاہتا ہے کہ وہ دیر تک رہے اسٹیج پر دل چاہتا ہے کہ اس کے بار دوبارہ پھر سنیں یہ بھی ایک اہمیت ہے پھر دوسرے حسن زیادہ دیر پا چیز نہیں ہے جہاں تک کہ فن کا تعلق ہے وہی پھر ہمیشہ قائم قائم رہتا ہے فریدہ صاحبہ کسی بھی محفل میں جو لوگ آتے ہیں ظاہر ہے کہ موسیقی کے ذوق کی تکمیل کے لیے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک اسٹیج سنگر کے لیے یعنی محفل میں گانے والی کے لیے گائکی جی۔ کے علاوہ اچھی شکل و صورت اور جسم اور ہاتھوں کے ایکشن وغیرہ کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے آخر کیوں یہ ہاتھوں کی جو مومنٹ ہے اور آرٹسٹ کی جو اپنی پرسنالٹی ہے یہ بھی ایک بڑی کاؤنٹ کرتی ہے جی نام اور عزت اور پبلک کے ذہن میں اس کے لیے ایک اچھا خیال تو ہاتھوں کی موومنٹ تو صرف ایک بالکل اختیاری غیر اختیاری چیز ہے اچھا اس کو اگر آپ روکیں بھی تو وہ کسی نہ کسی وقت کوئی ایسی گلے سے جگہ نکالی وہ اس کے ساتھ اس کا ایک مومنٹ کا وہ لنک ہے تو وہ ایسے ہی ہاتھ اٹھے گا اور گانے کا انداز کو اور اس سے خوبصورت تر خوبصورت ہوتا ہے جی۔ وہ کلاسیکل اور لائٹ کے لیے یہ ایک یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں وہ ایک انداز ہے جی اچھا ہوتا یہ ہے کہ غزل شاعر نے کہہ دی اس کی دھن موسیقار نے بنا دی جی یہ بتائیے کہ اس میں گانے والے کا کیا کنٹریبیوشن ہے گانے والے کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی کہ وہ اگر اس کو اچھے طریقے سے گا دے تو وہ چیز خوبصورت لوگوں تک پہنچ جائے گی اگر وہ گانے والے نے تو بے توجگی کی اور نہیں ٹھیک گایا تو وہ اچھی کمپوزیشن بھی ختم ہو جاتی جن یعنی کے جب جو لفظ ہیں جو غزل میں جو بات ہے اس کو محسوس کر کے محسوس کر کے گائے تو وہ پھر یقیناً لسنر تک پہنچے گی اور پاپولر ہوگی اور شاعر کا جو جو اس کا خیال ہے وہ بھی لوگ اس کو اور سراہیں گے کہ پسند کریں گے کہ گانے میں اور خوبصورت ہو گیا ان کا اچھا۔ تو خیال ہے ہی اچھا اگر اچھا گا دیا تو بات اور بھی خوبصورت ہوگی اچھا خواتین کو دیگر شوق کے ساتھ ساتھ زیورات کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے تو آپ بھی خاتون ہیں تو جی۔ زیورات کا کس حد تک شوق ہے آپ کو زیورات کا تو جی بچپن سے ہی بڑا شوق تھا کہ اچھے اچھے کانوں میں خوبصورت سے پہنی ہوں کوئی چیز جو کہ اچھی لگے ساڑی کے ساتھ میچ ہو یہ ایک اپنا ایک شوق ہوتا ہے ہر ایک کو تو آپ کو بھی ہے جو مجھے بھی ہے اچھا پائل پہنی کبھی آپ نے پائل بچپن میں پہنی اچھا تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگوں کے پنجاب میں ذرا کم رواج تھا پھر وہ چھوڑ دی پہنی لیکن اب پھر سے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو پہنے ہوئے بڑی اچھی لگتی ہیں اپنا بچپنا یاد آ جاتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں پہننی چاہیے اور اس سے بھی ایک خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے گیت بھی گایا ہے میں نے جی۔ پاؤں میں پائل تو باندھی نہیں جی تو وہ میں سنوا رہی ہوں ضرور میں جی۔ میں نے پیروں پائل نہیں میں نے ہاتھوں میں کن نہ کوئی رہی فریدہ جی جب آپ آئیں یہاں ریڈیو اسٹیشن پر تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کر کے آئیں یہ بتائیے آپ گاڑی بلمپت میں چلاتے ہیں یا <laughs> دورت میں میری گاڑی کا شوق تھا مجھے بس فوراً ہی میں نے دیکھا کہ بھی گاڑی چلانی چاہیے یہ محتاجی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اب وہ جی ڈرائیور نہیں ہے گاڑی ہے کیسے جائیں گے کیا ہوگا میں نے کہا یہ ساری مصیبت ہٹاؤ میں خود ہی کوشش کر لیتے ہم لوگ پنجابی بھی بعض وقت بولتے ہوں گے جی، ٹکر نہ کتے کو بندے آ جائے تو مصیبت پہ جائے میں کہ جی نہیں کوئی نال ہے چلا لواں گے پھر اس طرح سے کانفیڈنس کیا تو کافی عرصے پہلے کافی تیز چلائی دی سی ابھی بھی کسی وقت کہیں جلدی جانا ہو تو کافی کسی بندے ہی مار دیتی ہوئے گڈی تیزی نہیں نہیں جلدی پہنچنا ہو کوئی نہ کوئی ایک آدھ تو ٹھوکر ہو کر لگی ہوگی پوچھے تو آدھے کلو کہ بلمپت چلاندے ہی دورت وہ کانفیڈنس سے میں چلاتی ہوں دوسرا جو پاس گاڑی جیسے گزرے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں لوری ہوں تھے سانو مارن لگی سی بی بی جی کو لانگی گٹی ذرا کھانا دیکھ کے چلاؤ میرے اس طرح دے جملے سنن سننے میں آتے ہیں جی، اچھا جی۔ کیونکہ وہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ تیز جو چلا کے لے کے گئے اچھا اچھا لانگ ڈرائیو کرتے ہو تسی جی لانگ ڈرائیو میں لاہور سے میرا اسلام آباد تک گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے کے گئی میرے وہاں عزیز رہتے ہیں والدہ میری رہتی پنڈی تو ان کے پاس جاتے تو اکثر جی بعض وقت اپنی گاڑی لے جاتے تو وہ خود ہی ڈرائیور تو ہوتا ہی ہے لیکن زیادہ تر خود ہی ڈرائیو کر کے لے رہی تو اس طرح آپ کو پاکستان کے بہت سے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا یقیناً تو کیسے لگے آپ کو پاکستان کے شہر اسلام آباد ہی بہت خوبصورت ہے کراچی اتنا رونق دار شہر ہے اتنے لوگ اچھے ہیں یہاں آتے ہیں تو اس قدر پیار اور خلوص ملتا ہے اور جب اپنی پرفارمنس کے لیے جائیں تو وہاں اتنی چاہت سے سب آ کے سننے کے لیے آتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی ذہن پہ اچھا اثر پڑتا ہے اور ظاہر آپ کو جب ایسی رسپانس ملے تو گانے کو بھی جی چاہتا ہے جی تو کراچی میں بڑا اچھی دن گزرتے ہیں جتنے دن میں یہاں رہوں تو ابھی پاکستان ہوئی اپنے وطن کی جی تو ایک قومی نغمہ بھی آپ نے بہت خوبصورت گایا ہے اچھا جو میں نے گایا میں سمجھی کو امانت علی جی اگر آپ کہیں تو ہم ان کی ہاں، آواز میں ان کی آواز میں بھی وہ مجھے بہت پسند ہے جی کون سا نغمہ چاند میری زمین پھول پھول میرا میرا وطن میری زمین پھول میرا وطن چاند میرا فریدہ صاحبہ پاکستان سے باہر گئیں آپ جی آپ پاکستان کے باہر اپنی گورنمنٹ نے بھیجا تھا اچھا۔ رشیا ماسکو گئے تھے پہلا ڈیلیگیشن ہم لوگوں کا گیا تھا وہاں پر آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا وہاں ماسکو میں اردو غزل گائی اچھا تو وہاں وہ خود بھی اردو اب اردو بولنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ سیکھ چکے ہوئے تھے اچھا۔ رشین تو انہوں نے ہم سے اردو میں باتیں بھی کی تو وہاں سب نے ہم نے اپنے اپنے کلاسیکل آرٹسٹ کیا ہوئے تھے نزاکت علی خاں سلامت علی خاں جی۔ انہوں نے راگ وہاں ریکارڈ کرائے میں نے غزل تو بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا سائیں اختر گیا ہوا تھا جی۔ انہوں نے اپنے دھمال جو تھی شہباز کلندر جی وہ وہاں انہوں نے گائی تو کابل گئے پھر ان یعنی کے کافی جی ملکوں میں چائنا گئی گورنمنٹ جی، کی طرف سے جی۔ وہاں بھی اپنے وہ لوگ میوزک کو اپریشیٹ کرتے ہیں اچھی ٹیون کو فالو کرتے ہیں اب تو خیر وہ باقاعدہ اردو سمجھتے ہیں بالکل بڑی خوشی کی بات ہے اپریسیشن ملی ہمیں وہاں تو کیا بات ان ملکوں میں پسند آئی آپ کو ان کے ملکوں میں اپنے ملک سے ان کو بہت پیار ہے جی پھر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ادھورا نہیں چھوڑتے اس کو مکمل کرتے ہیں اور ان میں میں اس قوم ایک ہمت کا بڑا جذبہ ہے جی ہمت دار قوم ہے جی وہ سارے اور بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کو کہہ دیا ان کے حکمران نے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں فریدہ جی اگر میں یہ کہوں کہ دنیا آپ کی دیوانی ہے تو غلط نہ ہوگا اچھا۔ ریڈیو پر ٹی وی پر اور محفلوں میں سنتی ہیں یہ بتائیں کہ آپ خود کسے سنتی ہیں میں نے بچپن سے لے کے اب تک بڑے اچھے اچھے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو سنا جی اور انہی کو ذہن میں رکھا ان کی اچھی باتیں ذہن میں ہیں ذکر میں کر چکی ہوں بیگم صاحب کا روشنہ بیگم کا ملکہ موسیقی جو جی۔ وہ ہمیں نہیں ہے لیکن جب بھی کبھی ایسا اتفاق کسی محفل میں پروگرام ہے آپ وہ تشریف لائیں تو کیا ان کی اچھی باتیں کسی کو برا وہ نہیں کہتی تھی اور اپنے فن کے لحاظ سے وہ کیا ان کا یعنی اپنا اپنے فن میں بھی یکتا تھی اور اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی بہت اچھی تھی تو فرض کیجئے آپ کسی گاڑی میں جا رہی ہوں جی اپنی اپنی گاڑی مثلا آپ چلا کر جا رہی ہوں اس میں جی۔ جو کیسٹ آپ نے لگایا ہوا ہو تو اس میں کیا اپنی ہی اپنے آئٹم سنتی ہیں آپ جی نہیں اپنے کیسے آئٹمس کیا جو اپنے ذہن کو اچھے آرٹسٹ لگتے ہیں ان کے آئٹم سنیں گے سننا پسند کریں گی میں غلام علی جی کو پسند کروں گی سننا مہدی صاحب کو پسند کرتی ہوں ان کی کوئی بتائے گی اس وقت ان کا کوئی آئٹم ہے آپ کے ذہن میں ان کے آئٹم ماشاء اللہ اتنا انہوں نے غزلیات گائی ہیں کہ جو بھی غزل آپ ان کی سنائیں گے بھی بڑی خوبصورت ہوگی جی ابھی گفتگو میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ غزل آپ کو بہت پسند ہے غنچہ شوق لگا ہے ہاں، بالکل بالکل جی، صحیح آپ نے کہا یہ کیوں نہ اس وقت ہم سنائیں جی بالکل ٹھیک کہا گنچائے شاپ لگا ہے کھلنے گنچائے شاپ لگا ہے کھلنے کہ تجھے یاد کیا صبح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسٹوں کی بڑی وبا چل رہی ہے جی۔ جس کو دیکھے اپنا کیسٹ بنوا رہا ہے اور موسیقی کی اے بی سی سے تو واقف بھی نہیں لیکن یہ کیسٹ موجود ہے تو اس سے موسیقی کی کوئی خدمت ہو رہی ہے یا اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ ہے نا کہ بھی اب جب اچھے فنکاروں کو سنتے ہیں تو ان کی شہرت یا ان کے جو نام اس سے متاثر ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کیسٹ ہمارے بن جائیں گے تو ہمارا نام ہو جائے گا گانا تو کوئی کسی کی ملکیت تو نہیں جس کو اللہ نے آواز دی ہے وہ گا سکتا ہے اور ضرور گائے بنانے سے جن یعنی کے سے آپ کے نزدیک فن کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی فن کی میرا خیال ہے خدمت ہوگی کہ وہ پراپر سیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ بڑی مشکل سے بنتے بنتے بنتا ہے جی مگر کچھ آرٹسٹ ایسے بھی ہیں جو اوور نائٹ آرٹسٹ بن جاتے ہیں ایسے آرٹسٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کا اپنا شوق ہے اور اچھی بات ہے شوق بھی اور کہہ لیں آپ یہ کہ قسمت کا بھی ایک قسمت کا بھی دخل ہے کہ اللہ نے کسی نہ کسی بہانے کسی کو کسی فیلڈ میں لانا ہے جی تو اس کا نام ہو جاتا ہے فریدہ جی ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کلاسیکی موسیقی کی بات کی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ہم کریں فوک موسیقی کی تو یہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان و اس دولت سے مالا مال ہے بالکل آپ بتائیں کہ نغموں کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے فوک کا جو انداز ہے اس میں ایک بھولا پن بڑی سادگی سی الفاظوں میں جی اور پھر زیادہ مشکلات نہیں جی بڑی ایزی فوراً ذہن میں آ جاتی ہیں ردم جی یہ دونوں تینوں باتیں ہیں جی فوک میں ایک پرانی روایت کے مطابق ایسا چلی آ رہی چیز وہ جب بھی سنیں گے اچھا لگے گا پنجابی کوئی لوک نغمہ ہاں پنجابی سے کاٹی گایا پر وہ ٹی وی میں بس ایک پروگرام تھا اس میں وہ کافی محفل تھی لمبی مطلب محفل شب تھی جی۔ تو خیر ویسے اپنے ریڈیو سے میں نے بڑے پنجابی گائے جو شروع میں کہتے تھے پنجابی لوگ تو ان کو یاد ہو ہاں وہ پنجابی لوگ تو بلے بلے ٹور پنجا بندی وہ تے نا مشہور تھوڑا نغمہ بہت ہی مقبول ہویا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنا پاپلر ہوئے گا لیکن وہ کچھ ردم اور کچھ سٹائل فوک دا وطن پتہ خوبصورتی جی بالکل جی لفظہ دی ٹور پنجا بندی وہ پھر پھر سنیا جاوے ہے نغمہ ہن اوے بلے بلے او بلے بلے بیٹور بلے صاحبہ میں آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتی جی، ہوں آپ ہماری بھی ہمیں یاد کیا اور بلکہ اچھا ہوا کہ اتنا موقع ملا آپ کو اپنی تھوڑی بہت زندگی کے بارے میں بتایا انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے بہت شکریہ خدا حافظ